حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود کھانا فارغ ہونے پر اٹھایا جاتا تو آپ فرماتے الحمدللہ حمدن غیر مکفی ولا ولا مودع مستغنی عنہ ربنا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو پاکیزہ ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو نہ کفایت کیا گیا کہ مزید کی ضرورت نہ رہے نہ یہ آخری کھانا ہے نہ اس سے بے نیازی ہو سکتی ہے اے ہمارے رب سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوراسی